عطا فرمائی ہے اکثر ساتھی وہ ہیں جو ماشاءاللہ چار چار مہینے اور چلے کئی کئی بار لگا چکے ہیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں آپ حضرات سال بھر محنت کرتے ہیں یہ بڑی سعادت ہے کہ انسان دنیا میں اپنے مقصد میں لگا رہے دنیا کی زندگی میں ہمارا بنیادی مقصد اللہ کی اطاعت اس کی عبادت اور دنیا بھر کے انسان بھی اللہ کی عبادت و اطاعت میں مشغول ہو جاوے اس کی کوشش یہ ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ خود اپنی ذات سے اللہ کا بندہ حضور علیہ السلاط والسلام کا نمائندہ بن کر رہنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنا جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں یہ فرما بردار اور بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہتے ہیں جس وقت کی جو ذمہ داری ہے اپنی ذات سے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی صلاحیتوں سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا یہ سمجھداری ہے سمجھدار باپ وہ ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے بیوی کے بچوں کے گھر کے جو تقاضے جس وقت کے ہیں پورے کرتا یہ اس کی سمجھداری ہے سمجھدار بندے کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے غفلت میں دن نہ گزارے دن غفلت سے نہ گزارے بلکہ اپنی ذمہ داریوں میں لگیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں آئی ہیں پہلی ذمہ داری عبادت کی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور ایسی عبادت کریں جیسی اس کی عبادت کرنے کا حق ہے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے بجا لا ٹوٹی پھوٹی کرنے کا نہیں کہا اللہ پاک نے عبادت ہو یا اور کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے تو ٹوٹا پھوٹا کرنے کا کہاں ہے بولو بھائی ہم کسی سے کوئی کام کروا ٹوٹا پھوٹا کر کے لائے گا تو ہم پسند کریں درزی کو کپڑا سینے کے لیے دیا اور اس نے ٹھیک سے نہیں سیا ٹوٹا پھوٹا کیا کٹیارے کو کھانا پکانے کے لیے دیا اور اس نے ٹوٹا پھوٹا کیا کچا پکا پکا لیا تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہم نے جب کسی کو کوئی کام دیا ہے تو اس کو ٹوٹا پھوٹا پسند نہیں کرتے ہیں تو ایسے اللہ بھی اپنے بندوں سے اچھا کام مانگتا ہے اچھا عمل مانگتا ہے اچھی زندگی مانگتا ہے اچھی زندگی گزارے اچھا عمل کرے اچھا کام کرے اچھی نماز پڑھے اچھے طریقے سے قرآن پڑھے اور اچھے طریقے سے اللہ کی یاد کریں جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو تو ان ساری چیزوں کی تعلیمات حضور علیہ السلاط والسلام کی مبارک زندگی میں ساری چیزوں کی تعلیم دی حضور علیہ السلام نے لیکن یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اچھا ڈرائیور آدمی اس وقت بنے گا جب گاڑی چلانا اچھی طرح سیکھے گا ورنہ وہ اچھا ڈرائیور ڈرائیور نہیں بن سکتا اچھا درزی اس وقت بنے گا جب وہ سیکھے گا اس کو اور اچھا بٹیارہ اس وقت بنے گا جب کسی ماہر بٹیارے کے ساتھ رہ کر وہ کھانا پکانا سیکھے گا ایسے دین جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے متعلق اس کو اچھا سے اچھا اپنی ذات سے بجا لانا لاپرواہی سے نہیں غفلت سے نہیں ان چیزوں سے منع کیا ہے لاپرواہ ہو جانے سے غافل ہو جانے سے سست پڑ جانے سے کہ آدمی سست ہو جائے پسندیدہ چیز نہیں ہے آدمی غافل رہے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے لاپرواہ ہو جائے یہ پسندیدہ چیز نہیں غیر جوابدار بن جائے یہ غیر پسندیدہ چیز غیر جوابدار آدمی ذمہ داری کے ساتھ جوابداری کے ساتھ پانچ وقت کی نماز با جماعت جو پہلا فریضہ ہے وہ ایمان کے بعد کا با جماعت بجا لانا اور فکر کے ساتھ ہر حال میں نماز کو اللہ پاک نے فرض کیا اور اس پر اس کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے اس کے اہتمام پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے روزی کی تنگی کو دور کرنے کا وعدہ کیا نماز کے اہتمام پر نماز کی پابندی کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی نماز کا پابند رہے حضور علیہ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز قرت آئینی بھی سلاد حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے نماز تو اس کو ذمہ داری سے بجا لانا اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا اس کے فرائض واجبات اور اس کی سنتوں کی رعایت کے ساتھ تاکہ اچھی سے اچھی نماز بن جائے اور اس پر ملنے والا انعام شروع ہو جائے اچھی نماز ہو کر اس پر ملنے والا جو انعام ہے اجر ہے بدلہ ہے وہ شروع ہو جائے ایسے پھر دیگر فرائض ہے نماز سے چونکہ شروعات ہوتی ہے نماز کے بعد اب دوسرے فرائض روزہ ہیں صاحب مال پر زکوٰۃ ہیں صاحب مال آدمی ہے تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے اور اچھا حج کرے کیسا کرے اچھا حج کرے یعنی سو دو سو آدمیوں کی دعوت کرے اور آبے تو پانچ سو آدمیوں کی دعوت کرے اس سے اچھا ہو جائے گا بہت بڑی جو ٹور ہو ہندوستان کی مشہور ٹور ہیں آٹھ لاکھ روپے دس لاکھ روپے والی اس میں حج کر لے تو اچھا ہو جائے گا بولو نا بھائی حج کا دین سیکھنے سے اس کا علم سیکھنے سے اچھا ہوگا حج کا طریقہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا دین کیا ہے اس کا علم کیا ہے تو اس میں کمال پیدا ہو اس محنت سے یہی چاہ جا رہا کہ دعوت کا کام کرتے کرتے ہمارے اندر ہمارے اعمال میں حسن اور خوبی پیدا ہو ہماری نماز میں ہمارے روزے میں ہماری زکوٰۃ میں اور ہمارے حج میں اور دیگر زندگی کے اور شعبوں میں یہ بنیادی فرائض ہے اسلام کے اس کے علاوہ انسانی زندگی کے ساتھ جو صفتیں ہیں جو بحیثیت انسان ہونے کے ایک انسان کے اندر پائی جاوے کہ اچھے اخلاق ہوں اچھا کردار ہوں سخاوت ہوں صبر اور شکر ہوں یہ مطلوبہ صفات ہے زندگی میں پاکیزگی ہوں یہ صفتیں ہیں جو فضائل کی کتابوں میں مختلف ابواب میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے نماز کا بھی روزے کا بھی زکوٰۃ کا بھی حج کا بھی سچائی امانت داری کا سلا رحمی کا حسن اخلاق کا زکوٰۃ کا صدقہ اور خیرات کا سلا رحمی کے ابواب ہیں فضائل میں جو چیزیں ہمارے اندر لانی ہیں ان چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے کہ وہ چیزیں کمال درجے کی ہمارے اندر پیدا ہو لیکن اس کا تعلق ہماری نیت پر ہے اگر ہماری نیت ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے اور اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں تو روزانہ محنت کرتے کرتے یہ صفتیں اندر آتی جائے گی نماز میں کمال پیدا ہوگا خوش و خزو والی نماز ہوگی نماز میں اہتمام آئے گا روزوں کا شوق پیدا ہوگا ہمدردی اور خیرفاہی کا جذبہ پیدا ہوگا جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کا مزید جذبہ پیدا ہوگا اور طبیعت میں بشاشت پیدا ہوگی طبیعت میں کیا پیدا ہوگا بشاشت پیدا ہوگی کام کرنے کا اور مزہ آئے گا جی لگے گا اور جی لگے گا لیکن اگر لایانی ہے زندگی میں غفلت ہے لایانی ہے سستی ہے کاہلی ہے اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ایسی مجلسوں میں ہے اور خواہشات کی زندگی کے عادی لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے تو اس سے اعمال میں ذوق آئے گا اعمال میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے جی نہیں لگتا پھر لایانی میں طبیعت چلتی ہے بیٹھے رہنے میں باتیں کرنے میں لغویات میں کھیل کود میں چاہے کھیل کود کھیل رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں تو پھر عملوں میں رغبت نہیں ہوتی اور بہت سے بڑے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے کہ اس سے نیکی سے نیک کاموں سے طبیعت گھبرا جاتی ہے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں بڑے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے عبادت کے لطف سے محروم ہو جاتا ذکر کی حلاوت سے محروم ہو جاتا کلام پاک کی تلاوت کی لذت سے محروم ہو جاتا وہ نحوست ہوتی ہے گناہوں کی کہ ذکر میں عبادت میں تلاوت میں تعلیم میں دین کی مجلسوں میں دین کی نسبت پر چلنے پھرنے میں جو مزہ آئے جو جو طبیعت چلے وہ پیدا نہیں ہو اس لیے اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول میں رکھنا ضروری ہے شاید میں کسی بھی سطح پر پہنچ جاؤ ماحول آدمی پر اثر کرتا جیسے موسم اثر کرتا ہے رات میں سردی لگ رہی بولو نا بھائی ارے سردی لگ رہی تھی رات میں اور سب کو لگتی تھی جو ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کو بھی لگتی تھی جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو بھی ارے بھائی لگتی تھی نا کہ موسم میں نماز پڑھانے والوں کو بھی لگ رہی تھی اور پڑھنے والوں کو بھی لگ رہی تھی غریب کو بھی لگ رہی تھی امیر کو بھی لگ رہی تھی اور جو بوڑھے ہیں ان کو بھی لگ رہی تھی اور جوانوں کو بھی لگ رہی تھی کہ موسم ہے جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے انسان پر ایسے ماحول کا اثر ہوتا ہے ماحول اثر کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر وہاں ایک مخلوط ماحول تھا پہلے مخلوط ماحول تھا تو وہاں جا کر ایک ایمانی اور اسلامی ماحول قائم کیا ہاں، مسجد کی بنیاد ڈالی ایمان والوں کو مسجد میں جمع کیا نماز کے لیے ذکر کے لیے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے اور دین کی باتوں کے کہنے سننے کے لیے اور پھر وہاں سے ایک محنت چلائی اور اس کو گھر گھر تک پہنچائی گلی گلی تک گھر گھر تک پہنچائے اور ایک ماحول تیار کیا جس ماحول میں ایمانیات ہیں عبادات ہیں اس ماحول میں اخلاق ہیں احسان ہیں ایسار ہیں اور خدمت ہیں اور اللہ رسول کی مبارک تعلیمات کے تذکرے ہیں ایک پاکیزہ ماحول تیار کیا تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے سب کے لیے آسان ہو تو پھر ایسا ماحول بنا کہ مدینے میں کوئی منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ رہا نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا باہر سے جو مہمان آتے تھے وہ مدینہ کے ماحول میں ایک ہفتہ دو ہفتہ گزارتے تھے تو اچھا خاصا دین سیکھ لیتے تھے وہاں کے ماحول میں ساری چیزیں عمل ہی تھی نماز عمل لوگ پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کی لوگ نقل اتار رہے ہیں کھانے میں پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں سونے جاگنے میں عمل ساری چیزیں ہیں اور جو چیز عملاً رائج ہوتی ہے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے چاہے کتنی مشکل ہو کتنی بھی مشکل ہو وہ چیز آسان ہو جاتی لوگ جم جاتے ہیں نا جم میں تو بہت مشکل کام ہے سارا لیکن ایک نیا آدمی وہاں داخل ہوتا ہے پہلے دن دیکھتا ہے بہت مشکل ہے لیکن دوسرے لوگ کر رہے ہیں کوئی پانچ کلو اٹھا رہا ہے کوئی دس کلو اٹھا رہا ہے کوئی بیس کلو اٹھا رہا ہے کوئی دوڑ رہا ہے کوئی چل رہا ہے وہ ایک دن دیکھتا ہے دو دن تین دن چار دن اب اس کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑتا سمجھانا پڑتا ہے وہ اپنے آپ اس ماحول میں ہفتے دس دن میں اسی کا عادی ہو جاتا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے دین کے عملی ایک ماحول تیار کیا مدینہ میں تو پھر آنے والے جو مہمان آتے تھے باہر کے قافلے آتے تھے وہ بھی اس عملی ماحول سے متاثر ہو کر اسلام سیکھ کر جاتے تھے نماز سیکھتے تھے اخلاق سیکھتے تھے خدمت سیکھتے تھے دعا سیکھتے تھے اور دین عملی طور پر منتقل ہو رہا تھا وہی مطلوب ہے ہماری مسجد کی محنت سے جو مسجدوار جماعت ہماری ہے اس سے وہی مطلوب ہے کہ مسجدوں میں ایسا ماحول بنے دعوت کا عبادت کا خدمت کا تعلیم کا کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی بے نمازی نہ رہے مسجد سے تعلق جڑے ہر فرد امت کا ہر ایک آ کر نماز با جماعت ادا کرے ادھر سے بھی لوگ نماز میں آ رہے ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ادھر سے بھی کہ سب جگہ سے ماحول ایسا بنے کہ باہر رہنے والے کو بھی لگے میں بھی چلا جاؤں باہر کے ماحول میں ایسی فضا بنے دکان اور گھروں کی کہ نماز کے وقت میں کیفیت ہی بدل نہیں ہو سکتی کوئی بے نمازی نہ رہے نہ مردوں میں عورتوں میں بچوں میں بوڑھوں میں جوانوں میں یہاں تک کہ معذور سے معذور آدمی بھی ہمت کر کے مسجد آ جائے جمعہ کے دن آ جاتے ہیں معذور بھی ارے بولو نا بھائی ارے آتے نہیں آتے کہ جمعہ کے دن وہ بھی آ جاتے حالانکہ مسائل میں معلوم تھا کہ بعض معذور ایسے ہیں جن پر جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا عذر کی وجہ سے لیکن ماحول ایسا بنتا ہے ماحول ایسا بنتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں ہاں، دو آدمیوں کے سہارے سے کوئی آ رہا ہے کوئی سواری میں بیٹھ کو ویل چیئر پر لایا جا رہا ہے پھر کہاں جا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے جمعہ میں سب آتے ہیں تو ان کو بھی گھر رہنے میں شرم آئے کہ جمعہ جیسے دن میں نہ جاؤں وہ آ جاتے ہیں لیکن پانچ نمازوں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا پانچ نمازوں میں کیونکہ پانچ نمازیں بھی فرض ہیں پانچ نمازیں بھی فرض ہیں چونکہ اس کا ماحول نہیں ہوا ابھی تو بہت سارے اس پانچ نمازوں کے فریضے کو ترک کر دیتے اہم ترین عبادت ہے نماز اہم ترین عبادت اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز میں آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے المسلی یوناجی ربا ہو نمازی آدمی اللہ سے بات کر رہا ہے اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں ایسا ماحول تیار کرنا ہے مسجد کی جو جماعت ہے کوئی کمیٹی نہیں ہے وہ کہ ہفتے میں دس دن میں بیس دن میں مہینے دو مہینے کو جمع ہوگی مسجد کی دریا ٹھیک نہیں تو خرید رہے گی بجلی کا بل بھرنے کا بھر دیں گے کم ہو گئے ہو یہ تو روزانہ کی محنت کا نام ہے مسجد کی جماعت روزانہ صبح شام رات دن اپنے کام کاج کاروبار کے علاوہ پوری یکسوئی کے ساتھ ایک دھن بنا کر ایک فکر لے کر بے فکری کے ساتھ نہیں بے فکری دائی کی موت ہے کیا ہے بھائی ارے بولو نا بھائی دائی کے لیے کیا ہے دائی کے لیے موت ہے بے فکری کے ساتھ پوری فکر کے ساتھ احساس ذمہ داری کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ کہ دکان کی قربانی ہو رہی ہے گھر کی قربانی ہو رہی ہے آرام کی قربانی ہو رہی ہے ایک طرف آرام کا تقاضا ہے ایک طرف کام کا تقاضا ہے ایک طرف گشت ہے ایک طرف دکان ہے ایک طرف اپنے ذاتی چاہتے ہیں اور ایک طرف اعمال ہیں ایک طرف دوست احباب انتظار میں ہیں کہ آج فلاں ہوٹل میں کھانے جانا ہے اور یہاں دوسرے گشت والے انتظار میں ہیں اور فلاں محلے میں دوسرے گشت کے لیے جانا ہے تو آدمی اپنی ان تمام ترجیحات کو اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر دین کو دین کی دعوت کو مقدم کرے احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمارے ذمے ایک کام ہے اور ایک بڑا کام ہے اس پر ہمیں بڑا بدلہ ملے گا دنیا کے منافع کے خاطر تو یہ ساری قربانیاں روزانہ ہو ہی رہی ہیں بہت سے لوگوں نے کاروبار میں لگنے کے بعد دوست بدل دیے کہ بھائی اب اس دندے کے ساتھ ان سے دوستی نہیں چلے گی ان سے دوستی رہے گی تو کاروبار نہیں کر سکیں گے ارے ہوتا نہیں ہوتا ذرا زور سے بولو آپ لوگ کھانا وانا کھا کے آئے تو زیادہ کھا لیا بھائی ارے بھائی زیادہ تو نہیں کھا لیا آپ لوگ میری طرف دیکھتے رہو گے تو سو گے نہیں اور اگر ادھر ادھر دیکھا مراقبے کا وقت نہیں ہے اس وقت مراقبہ کیا تو گیا اور یہ تو شہر کے لوگ تو دوپہر میں تو سونے کے عادی ہوتے نہیں ہیں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں دوپہر میں سوتے اور شہر والے تو دوپہر میں سوتے نہیں ہیں آپ لوگوں نے کسی نے تعلیم کے حلقے میں بتایا تھا تعلیم کے وقت میں کسی نے بتایا تھا کہ زہر کے بعد آپ ابھی وقت سو زہر بعد بیٹھے بیٹھے سو لینا ایسا تو کسی نے نہیں کہا تو اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر جیسے کاروبار کے لیے آدمی دوستی بدل دیتا ہے اور بعض مرتبہ کاروبار کے لیے پورا وطن بدل دیتا ہے یہ کاٹیاواڑ کا آدمی سورت آ گیا نگر کا آدمی سورت بھائی اب کیوں آ گئے یہاں کہ کاروبار سورت میں ہے نگر کا آدمی سورت آ گیا ماں کو چھوڑ کر محلہ چھوڑ کر پرانا گھر چھوڑ کر ابا بھی وہاں ہیں بہنیں بھی وہاں ہیں سارے دوست وہاں ہیں اکیلا آ گئے اور بعض مرتبہ تو ایسا حل بنتا ہے کہ آدمی بیوی بھی چھوڑ کے آ جاتا ہے بیوی بھی وہاں ہے کاروبار کے لیے آدمی ہے تو کاروبار کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے تو دنیا میں کاروبار چمک رہے دکانیں بڑے بڑے مال بڑے بڑے شو روم بن رہے اس کے لیے قربانی دے رہے لوگ ہندوستان سے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں مال کے لیے دکان کے لیے کاروبار کے لیے پیسوں کے لیے اس چیز پر محنت ہو رہی ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں بڑی قربان اور اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر رہا اس کو کوئی بے شمار قربانیاں ہیں بے شمار قربانیاں ہیں اس دنیا کے خاطر جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اور و مقصوم و محروم کہ رزق مقصوم ہے طے ہے جس کے مقدر میں جو لکھا وہی اس کو ملے گا اس کے لیے زیادہ تدبیر کر لے پھر بھی وہی ملے گا اور کم تدبیر کرے پھر بھی وہی ملے گا زیادہ قربانی دے تب بھی وہی ملے گا اور کم دے تب بھی وہی ملے گا بہت سے ایسے نمونے آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ دو بھائی ہیں ایک کم محنت کرتا ہے پھر بھی وہ زیادہ محنت کرنے والے سے زیادہ کماتا ہے رسک مقصوم ہے رسک مقصوم ہے اور مرتبہ نوکر زیادہ کماتا ہے سیٹ سے نوکر بولو نا بھائی ایسے بہت سے ملیں گے پانچ سال تک دکان چلائی اور حساب کیا تو دس لاکھ کا گھاٹا ہو گیا اور نوکر کو ہر مہینے روکڑے دس ہزار کا پگار مل گیا تو پانچ سال میں اس کو کتنے ملے بولو بھائی ایک سال کے کتنے ہو دس ہزار کے حساب سے ذرا زور سے بولو تو پانچ سال کے کتنے ہوئے چھ لاکھ روپے کمائے وہ اور سیٹ کو کیا ہوا پانچ لاکھ کا گھاٹا ہو گیا کہ رسک مقصوم ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے بے شمار قربانیاں صبح سے رات تک دکان ہو اور واضح نائک میں پھر رات سے صبح تک اور دین جو ہے وہ محنت کے ساتھ ہے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا کہ جو بھی جد و جہد کرے گا ہمارے راستوں کی تو ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے ان کو ہدایت ملے گی اور اسی عمر میں اسی زندگی میں زیادہ عبادت کا موقع ملے گا جو اصل نفع پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوئی روزانہ کلام پاک کی تلاوت کی توفیق ہوئی روزانہ اللہ کی یاد میں لگنے کی توفیق ہوئی جو آدمی کا عجب جو روزانہ کا نفع ہے اور پھر محنت کے راستے سے جتنوں کو دعوت میں لگایا عبادت میں لگایا علم میں لگایا وہ سارا الگ ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی کسی کی خیر کے کاموں کی طرف رہبری کرے تو جس نے رہبری کیا اس کو اس کے مقبول عملوں کا ثواب ملے گا سارے مقبول اعمال کا صاحب اس کو بھی ملے گا جو رہبری کرے خیر کے کاموں کی طرف لے کر آئے یہ معمولی معمولی نفع نہیں ہے کہ آدمی اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر مقامی محنت میں جتنا پابندی کرے گا جتنی پابندی کرے گا اتنے خود اپنی ذات سے اپنے عملوں میں پختگی پیدا ہوگی نماز باجماعت ہوگی اور اتنا آدمی غفلت سے دور ہوگا ہاں۔ غفلت ہی معصیت کا دروازہ ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غفلت جو ہے وہ معصیت کا باب ہے آدمی پہلے غافل ہوتا ہے پھر دھیرے سے کسی گنا میں لگ جاتا ہے اور اس غفلت کے مقابلے میں آدمی عبادت میں ہے دعوت میں ہے ذکر میں ہے تلاوت میں ہے تو گنا کی طرف نہیں جائے گا تو پہلا فائدہ اس کا ہے کہ آدمی کبھی تعلیم میں ہے کبھی ملاقاتوں میں ہے کبھی گشتوں میں ہے کبھی تشکیل میں ہے کبھی ذکر میں ہے کبھی دعا میں ہے تو یہ آدمی غفلت کی طرف نہیں جائے گا اور غفلت نہیں تو پھر گنا بھی نہیں اور بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا غیبت سے چغلی سے بد نظری سے بد زنی سے اور پھر اس سے اوپر آتے ہیں حسد ہیں کبر ہیں جو پڑے اس سے بھی اوپر کے گناہ ان سارے گناہ سے بچے گئے اور نماز چھوڑنے سے بچ جائے گا جو سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا اس سے آدمی بچے گا امال میں لگا ہوا ہے پانچ وقت کا نماز ہی بنا رہے گا ہاں اس لیے اپنے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنی ہے کیا کرنا ہے ارے بولو نا بھائی ہاں سستی سے نہیں سستی ہم سے کوسو دور سست نہیں ہونا اور غفلت کی مجلسوں کی طرف نہیں جانا اس میں فضائل میں کسی گیا نا داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا اللہ جب تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے غافلین کی مجلس کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو آگے کیا ہے یاد ہے کسی کو یا اللہ میرا پیر توڑ دینا اتنی بری چیز ہے اس کی قباہت بیان کر رہے ہو ہوٹلوں پر چوکوں پر چوراہوں پر پان کے گلوں پر آئس کریم کے کارنروں پر یا اپنے گھر کے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں دو بھائی بیٹھے ہیں تین بھائی دو دوست آ کر بیٹھ گئے اور پھر باتیں شروع کر دی موبائل لے لیا ہاتھ میں لیپ ٹاپ چلا دیا ٹی وی چلا لیا یہ سارے بربادی کے راستے وقت کا ضیا ہے وقت برباد ہو جاتا ہے عقل مند لوگ ایسا نہیں کیا کرتے ہاں دنیا میں سمجھدار قومیں جو ہیں اس وقت بھی جو سمجھدار لوگ ہیں چاہے ان کے پاس اسلام بھی نہیں لیکن ان کے پاس تھوڑی بہت سمجھ بھی ہے دنیاوی لائن کی بھی تو وہ بھی اپنے آپ کو اپنے بچوں سے ان چیزوں سے بچا رہے ہیں ہوٹل بازی سے باہر کا کھانے سے اور لغویات کی مجلس وہ نہیں جانے دے رہے ہیں اپنے بچوں پر کنٹرول کر رہا ہے موبائل سے ہاں یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب آن لائن چلا نا اسکولس میں تو ایک اسکول والوں نے کوئی وہ مسلمان بھی نہیں تھا اس کو فون کیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو موبائل دلا ہوتا کہ آن لائن تعلیم چلے گی تو وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں دلائیں گے وہ ان کو فائدے بتا رہا ہے کہ اور نہیں بلاؤ گے تو نقصان ہوگا تعلیم میں پیچھے رہ جائے گا یہ ہو جائے گا تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارو چھوکرو ابھنڈ ہے یہ ہم نے پسند ہے ہمیں چھوکرا نے ابھنڈ آخی چھوٹ موبائل نہیں آپی کیا کہہ رہا وہ اس کے بعد اسلام بھی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا چھوکرو ابھنڈ ہے تو نہیں کہ وہ فکر مند ہے اس بات میں کہ بچہ نا فرمان نہ ہو جاوے غلط راہوں پر نہ چڑھ جاوے وقت ضائع کرنے والا بن جائے گا پھر نہ وہ پڑھے گا لکھے گا نہ کسی کام کا رہے گا وہ بلکہ آدمی وہاں تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ماں باپ کا بھی بچوں کا نہیں اپنے آپ کا بھی نہیں رہتا یہ راستے وہ ہیں ہوٹل بازی ہیں ہوٹلوں میں کھانے کی عادت ہے روزانہ شام ہوئی تو اب کہاں جائیں گے آج آج کیا کھائیں گے کون سی ڈش لائیں گے اور ہر ہفتے پندرہ دن میں کسی مال میں جا رہے ہیں کہ کپڑا خریدنا ہے اس مہینے وہ لائے ہیں دوسرے مہینے وہ خریدیں گے تیسرے مہینے وہ خریدیں گے یہ خواہشات کے راستے ہیں سارے اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم بھی اور امت بھی خواہشات سے نکل جائیں جی چاہی سے نکل جائیں اور رب چاہی پر آگے اور رب کیا چاہ رہا ہے رب نے اپنی چاہت بیان کی کلام پاک میں اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسمت الحسنہ کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور فرمایا انکن تم تو اللہ تبیب کم اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہ اللہ کی چاہت ہے اس محنت سے چاہ جا رہا اللہ کی چاہتوں کو معلوم کریں اپنی چاہت نہیں اور اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر قربان کریں کھانے پینے کی پہننے اوڑھنے کی گھومنے پھرنے کی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے ہاں کھانا ضرورت ہے تو وہ قدر کفاف کھانا کھائیں گے اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو اچھا کھا لیں گے ایک غریب آدمی ہے اس کو اپنی غربت کے حساب سے جیسا میسر کھا رہا ہے کسی کو اللہ نے دو پیسے دیا ہے تو کچھ ٹھیک کھانا کھا لے گا حرج نہیں ہے لیکن خواہش کا کھانا نہیں کھائیں گے ضرورت کا کھائیں گے کپڑا پہننا ضرورت ہے تو اپنی ضرورت پوری کریں گے کوئی غریب ہے تو اس حساب سے لاتا ہے چالیس روپے میٹر کا کپڑا لا کر پہن لیا اس نے کسی نے دو پیسے دیے ہیں ساٹھ روپے والا لا رہا ہے سو روپے والا لا رہا ہے لیکن ضرورت کا کپڑا پہنیں گے خواہش کا نہیں اس لیے کہ خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہے آج آپ کوئی کپڑا لائے ہیں کل نئے مارکیٹ میں دوسرا کلر لگ جائے گا وہ آپ لے آئے ہیں پرسوں تیسری ڈیزائن آ جائے گی اس کی کوئی حد نہیں ہے جو خواہشات کی زندگی کے عادی ہوئے ہیں وہ کبھی سکون سے نہیں جیئیں گے روزانہ نئی چیز تلاش کر رہے ہیں روزانہ اور اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی ہمیں اپنے آپ کو اس محنت کے راستے سے اس محنت کے راستے سے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اللہ کی مرضی کے لیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور حضور علیہ السلاط والسلام کا مبارک طریقہ کیا رہا ہے اس کے لیے ہمیں اس کو بولنا سننا پڑے گا روزانہ اس کو روزانہ سننا پڑے گا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی صحابہ کی ازواج متحرات کی بنات طیبات کی اور تابعین کی اور اللہ کے نیک بندوں کی جو زندگیاں ہیں ان کی زندگیوں کے واقعات ہیں اللہ کے عوامر اور احکام کے پورا کرنے کے فضائل ہیں قرآن آیات ہیں اس کو سننا ہوگا بار بار سننا ہوگا تاکہ دل اثر لیں اور جب اندر دل اثر لے لے گا تو پھر اب یہ جسم چاہے کمزور ہو چاہے بیمار ہو چاہے فقیر ہو چاہے بوڑھا ہو اس میں اندر سے آمادگی پیدا ہوئی ہاں جس سواری کا انجن مضبوط ہے تو چاہے سواری پرانی ہو چاہے اس کا کلر ٹھیک نہ ہو چاہے ماڈل کتنا بھی پرانا ہو لیکن اندر کا مشین مضبوط ہے تو وہ سواری چلے گی لیکن نیو ماڈل گاڑی ہے اسی سال کی ہے اور انجن بیٹھ گیا ہے جائے گی گئی ہو ارے بولو نا بھائی اسٹارٹ کرو گے تو صرف دھواں نکالے گی وہ کیا نکالے گی دھواں نکالے گی اور آواز کرے گی باقی آگے بڑھے گی ایسے جب دل میں فساد ہوتا ہے دل کے اندر رغبت نہیں ہے شوق نہیں ہے تو تندرستی آدمی کے پاس ہے اور آدمی کے پاس فرصت بھی ہے مال بھی ہے صحت بھی ہے لیکن ان چیزوں سے آدمی دین پر نہیں چل پائے گا اندر کی طاقت چلاتی ہے اندر کی طاقت وہ اندر کی طاقت پیدا کرنے کا راستہ یہ فضائل کے حلقے ہے فضائل کے حلقے قائم کریں اپنی مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی اور گھنٹوں بھر بیٹھ کر سنیں فضائی کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے اعمال کے نماز کے ذکر کے عبادت کے صدقہ اور خیرات کے رحمی کے ہمدردی کے خیرفاہی کے اور صبر و شکر کے زہد اور توقل کے فضائل سنیں گے تاکہ رغبت بیدار ہو غفلت دور ہو اندر شوق پیدا ہو اور ایسا شوق پیدا ہو ایسا شوق پیدا ہو کہ فرض تو فرض آدمی تحجد پڑھنے والا بن جائے کیا پڑھنے والا بن جائے تحجد پڑھے اندر شوق پیدا ہو گیا ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ تحجد گزار ہیں گرمی سردی بارش ہر موسم میں تحجد پڑتے ہیں ہر موسم میں فجر مسجد میں جا کر باجماعت جماعت ادا کرتے ہیں اندر شوق پیدا ہوا ہے ہر موسم میں جو ہے عبادت میں آگے آگے گرمی ہو رہی ہے مسجد میں عشاء میں لیکن پھر بھی جو ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں سنت پڑھیں گے نفل پڑھیں گے وطر پڑھیں گے ہوتے ہیں نا اور بعض گرمی کے موسم میں بہانہ نکال لیتے ہیں کیا بہت گرمی ہے سلام پھیرتے ہیں ایسے بٹن کھولتے ہوئے نکلتے ہیں جس سے باہر ہو گئے وہ سنتیں بھی رہ جاتی ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے جب اندر رغبت ہو تو گرمی کے موسم میں ہی سیزنیں آتی ہیں کاروبار والوں کی سب کی ارے ہوتا ہے نا مارچ کے بعد اپریل مئی جون سیزن کے مہینے ہوتے ہیں کاروبار کے تو کیسے لوگ اپنی اپنی دکانوں میں گوڈاؤنوں میں گاڑیوں میں رکشوں میں پسینے بہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ارے علی صاحب سوئی جاؤ نا بہت ارے سیزن سے بھائی بے مہینہ تھوڑું થાકવાનું રહે છે વધારે હોતા ઘર વાલે ફોન કર્યા કે બહુ ગરમી છે પછી તમારું પ્રેશર ઘટી જાય છે જરા બે કલાક ના ના બે મહિના તો છે વરસમાં کہ کمانے کی لالچ ہے اندر پھر سے ایک تو سردی گرمی آدمی برداشت کر لیتا ہے ایسے جب فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر امال کے فضائل سن کر اس کا شوق جب بیدار ہوگا تو جو صحابہ کے قصے سنتے ہیں اس میں نماز کے کہ عشاء کی نماز کے بعد رکعت باندھی تو فجر کی اذان ہو گئی رات بھر میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے بازے وہ تھے جو ابتدائی رات میں عبادت کرتے تھے آدھی رات تک عبادت کرتے تھے آدھی رات تک اور بازے آدھی رات سے آخری رات تک آخری رات تک اور آخری درجہ وہ تھا ایک تہائی رات دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے ہوتے ایک تہائی میں بھی لمبی رات ہے تو اتنے گھنٹے ہو جائیں گے تو اتنی دیر عبادت کر رہے ہیں کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا یعنی ان کے کم ان کے جسم بستروں سے الگ ہوتے ہیں یہ دونوں رپ ہوں فوتما کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہو کر اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں یہ اندر کا شوق ہے اندر کی طلب یہ چیزیں کرواتی اس کا راستہ یہی ہے صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ سے سن رہے نماز کی کیا فضیلت ہے ذکر کے کیا فضائل ہیں تلاوت پر کیا ملنے والا ہے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک کیسے کام بناتا ہے لوگ کام بنانے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے حربے کرتے ہیں کوئی کام نکالنا ہے تو اس کے لیے لوگ کیسے کیسے حربے کرتے ہیں کسی آدمی نے یہ بتایا تم ایسا کرو کسی نے وہ بتایا تو وہ کیا کسی نے وہ اس سے جا کر ملو تو ان سے ملے کسی نے کہا ان سے ملو تو ان سے ملے لیکن دعا والا جو سب سے آسان راستہ ہے دعا کا راستہ کہ آدمی اللہ کے دربار میں آ کر پڑے اور دو رکعت پڑھیں اور اللہ سے لو لگاویں اور دعا کے راستے سے اپنا مسئلہ حل کراویں جو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آوے دینی دنیا بھی دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ کی حمد و سلاد کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر ایک دعا بتائیں نا جس اس میں فضائل نماز میں بھی کسی جگہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين والله اس کی حاجت کو پوری کر دے گا اس کی حاجت کو چاہے دینی حاجت ہو دنیاوی حاجت یہ دعا والا راستہ بتایا ہے لیکن جب سے وہ راستے ہم نے چھوڑے عبادت کا راستہ دعا کا راستہ تو اس کے بعد سے بہت ساری ایسی الجھنوں میں چلے گئے اپنے کاموں کو حل کرنے کے لیے اور پھر بھی کام حل ہو کر نہیں دے رہے اس لیے ہمیں یہ یہ آسان راستہ اختیار کرنا ہے لیکن اس آسان راستے پر ہم جائیں گے جب اس کو سنیں گے اس کا یقین اندر آئے گا اس کا یقین اندر آئے گا تو پھر اس راستے کی طرف رغبت پیدا ہوگی ہاں پھر عبادت میں جی لگے گا دعوت میں جی لگے گا گشتوں میں ملاقاتوں میں دوسرے گشتوں میں اور لایانی سے نفرت ہوگی جو ہمارے کام میں حرج پیدا کر رہی ہے ہم ذرا اندازہ کریں گے تو ہمارا تجارت کاروبار کا وقت ہے وہ بھی ہیں کسی حد تک شام کے اوقات میں دکانوں کا ایسا نظام بنا لیا کہ رات دس بجے دکان بند ہو رہی ہے بارہ بجے بند ہو رہی ہے کسی کی اور ایسی ایسی مجبوری ہو گئی کہ جس سے گشتوں میں ہفتہ وار اجتماع میں دوسرے گشت میں اثر مغرب عشاء کی نمازوں میں سستی ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر جو سستی ہے امال میں وہ سستی ہمارے لایانی کی وجہ سے ہے چوپالوں پر چوکوں پر چوراہوں پر ہوٹلوں پر بازاروں میں یا دوستوں کے گھروں میں جا کر بیٹھے رہنے کی جو عادت ہوئی ہے اور باتیں کرنے کی عادتیں ہوئی ہیں اور دیگر اور مشاغل کو ایسے کھیل کود ہے جس میں لگ گئے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا بلکہ ہمیں تو خود بچتے ہوئے امت کے بڑے طبقے کو اس سے نکالنا جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں جہاں اوقات ضائع ہو رہے ہیں ہاں، اس کے لیے محنت ہے روزانہ کی کہ دو دو تین دن کی اپنی جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک گھر جا رہے ایک ایک گھر جا رہے اور ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں تو ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے کاموں میں ایک بڑا کام ہے روزانہ کا ایک بڑا کام ہے اس کے لیے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے جس کو اللہ نے زیادہ وقت دیا ہے وہ اور زیادہ وقت لگا دیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارا اختلاط ہوں لوگوں سے ملاقاتیں ہوں میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان سے ہم جا کر ملاقات کر لیں پندرہ دن میں ایک مرتبہ تمام مسلمانوں سے اور وہاں جا کر یہی باتیں کریں ایمان کی نماز کی علم کی ذکر کی اخلاق کی اس کے فضائل بتا دیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جی، تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے ملاقاتوں میں جو ہم جا رہے ہیں تو اس میں تشکیل بھی ایک کام ہے کہ اس بھائی کو چار مہینہ چالیس دن تین دن یا مقامی کام کے لیے اس کو تیار کرنا ہے وہ ایک ہمارا چھٹا نمبر ہے ایک آخری کام ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایمان کی باتیں کرنی ہیں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے اللہ کی عظمت کو اس کی قدرت کو بولنا ہے اور اپنے بھائی کو پر امید کرنا ہے اللہ کی ذات سے وہ بیچارہ ہارا ہوا ہے حالات میں پھنسا ہوا ہے مایوس ہے اس کے ساتھ ہمیں ایسی امید والی بات کرنا ہے کہ وہ اپنی مایوسی سے نکل جاوے اور اللہ سے پر امید ہو جاوے کہ اللہ کرنے والا ہے اللہ اچھا ہی کرے گا آپ گھبرائے نہیں اللہ بڑا ہے اس کی مدد بھی بہت بڑی ہے اللہ مہربان ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ رعوف اور رحیم ہے اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے اس کی ذات بڑی ہے جب اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اس کو پکاریں گے اس سے مانگیں گے اللہ ہمارے کام بنا دے گا اور اس نے تو وعدہ ہی کیا ہے کہ جو آدمی بھی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت کر دے گا اور جب برکت کا دروازہ کھل گیا تب آدمی کسی کا محتاج نہیں رہے گا کہ برکت کا دروازہ یہاں کھلا ہوا ہے آدمی کسی کا وہ کاروبار کا بھی محتاج نہیں بچے گا اللہ کی طرف سے برکت کا دہانہ کھلا ہے برکت کا دروازہ کھل گیا ہے تو آدمی کی ساری محتاجگیاں دور ہو جائے گی ہاں مال سے بھی آدمی مستغنی ہو جائے گا کہ اللہ بغیر مال کے کام بنا دے گا بغیر مال کے اسے چیزیں دے دے گا کہ برکت کا دروازہ کھلا ہے برکت میں نہیں کہ دو کے شہر ہو جائیں گے دس ہزار کے بیس ہزار ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کبھی وہ راستہ بھی ہو اور اس سے کام اللہ بنا لے لیکن اللہ پاک باز مرتبہ وہی آمدنی میں کام بنا دے اور بعض مرتبہ وہ آمدنی بھی نہ ہو اور کام بن جاوے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ چیزیں مہیا کرے اور بعض مرتبہ اللہ پاک ان چیزوں سے بھی مستغنی کر دے کہ جس چیز کی ضرورت پڑی تھی وہ ملی اور اللہ کا دروازہ کھلا ہے مزید تو اللہ ان چیزوں سے بھی مستغنی کر کے کام بنا رہا وہ بہت بڑی قدرت والا ہے اس کی قدرت کو اور اس کی طاقت کو اور اس کی مہربانیوں کو ہم بولیں گے تو ہمارے اندر بھی یقین بڑھے گا اس لیے ہم اپنی نیت سے لوگوں کے پاس جاؤ اپنے لیے وقت فارغ کریں تاکہ یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ کوئی ملتا نہیں امیر صاحب کیا کریں کیا ہوا بھائی ڈھائی گھنٹے ہم تو گئے تھے کوئی ملا نہیں تو آ گئے تو لوگوں کے لیے گئے تھے اس لیے نہیں ملے تو آ گئے ہیں اور جو اپنے لیے جائے گا وہ بولو بھائی ارے ذرا زور سے بولو جو اپنے لیے جائے گا واپس آئے گا کوئی ملے نہ ملے لاری والے ہوتے ہیں صبح صبح کیلے کی لاری والے نکلتے ہیں پھل کی لاری والے آتے ہیں اور الگ الگ سامان کے تو بعض مرتبہ صبح بچارے سات بجے سے پھرتے ہیں بارہ بجے تک تو نہیں ملتا ان تو واپس آ جاتے ہیں دوسرے دن لاری بند کر دیتے ہیں ارے بولو نا بھائی ذرا زور سے دکان پر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے کھولی دو تین گھنٹے تک کوئی گرک نہیں آتا ایسا ہوتا ہے ارے بھائی ایسا ہوتا ہے تو دوسرے دن سے بند کر دیتا کیا کرتا ہے وہ چالو رکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی تو بچہ نیا نیا آیا ابا آنسو کھولوانی دکان کو تو چلے چالو نہیں کر تو کیا کہے گا بیٹے کو ہجو تین سمجھ نہ پڑے بیٹا لیکن ملاقاتوں میں جاتے ہیں گئے وہاں محلے میں آواز دی بھائی کوئی ہے نہیں ہے چلو بھائی کوئی چھ نہیں آنسو کروں شبابی صاحب تو سانجا اپنے آگے گیا پچیپلا بھائی نے ملی لسٹ تو شام تک چھٹی ہو گئی اور پھر شام کو دیر ہو گئی کوئی آ پایا کوئی نہیں آ پایا وہ ملاقاتیں رہ گئی تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کرو انشاءاللہ کہ پوری فکر کے ساتھ وقت پارش کریں گے کون کون کریں گے ہاں پوری فکر کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ صبح سے شروع کریں صبح سے ہی جیسے آپ کے پاس موقع ہے صبح سے مسجد کا مشورہ ہوگا اطمینان کے ساتھ پورے بیدار مغزی کے ساتھ یعنی جاگ کر مشورے میں بیٹھے کیسے بیٹھے بولو نا بھائی جو جاگ کر سن رہے ہیں وہ بھی اور جو ابھی جاگے ہوئے نہیں ہے بھائی جاگ گئے کیسے مشورے میں بیٹھیں گے جاگ کر بیٹھیں گے اور بیدار مغزی کے ساتھ فکر کے ساتھ پڑھن کے ساتھ کوئی بے چینی اور بے قراری ہو کوئی کڑن ہو صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات میں اللہ کے سامنے روتے تھے رات میں روتے تھے اور دن میں کام کرتے تھے وہ رونے دھونے سے کڑن بڑھتی بہت زیادہ ایک تہائی رات نہیں جاگ سکتے کم از کم اخیر رات میں تھوڑی دیر اٹھ جاؤ کہ بھائی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے ہی اٹھ گئے تحجد پڑھ لیں اللہ کے سامنے روے دھوے اندر کچھ اڑن درد پیدا ہوا ہے اب بیدار مغزی کے ساتھ صبح ہی سے فکر مند ہوئے ہیں مشورے میں بیٹھے ہیں پوری فکر کے ساتھ تو کام کی راہیں کھلے گی ہاں فکر جب بیدار ہوگی تو راہ کھلے گی اور فکر مردہ تو پھر کھلے ہوئے راستے بھی بند دکھتے ہیں ایک آدمی بے روزگار ہے اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن اس کی فکر بیدار ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کمانا ہے تو آدمی یہاں وہاں یہاں وہاں ہاتھ پیر مارے گا اور اسی آدمی کو دس سال کے بعد دیکھا تو بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے ارے بھائی دس سال پہلے آپ کے پاس چار آنا بھی نہیں تھا لیکن وہ بے فکر نہیں تھا فکر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس وقت اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی کوشش بڑھائی اور کام کرتے کرتے تو اس کے لیے راہیں کھلتی گئی اور بہت سے صاحبزادے ہوتے ہیں صاحبزادے سیٹھیوں کے بیٹے تو ان کے باپ دادا کی بنی بنائی فیکٹریاں وہ برباد کر دیتے اپنی بے فکری اور بے حسی کی وجہ سے سب بیچنا پڑتا ہے اس لیے بے فکر ہو کر نہیں فکر مند ہو کر اپنے بارے میں اپنی آخرت کے بارے میں کہ کل کو مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے روزانہ یہ فکر ہمیں ستا رہی ہو کہ کیا کریں گے کیا جواب دیں گے اللہ کو اپنی زندگی کا اپنی جوانی کا اپنی طاقت کا اپنے مال کا اپنے علم کا اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے جواب دہی کا احساس پھر وہ نیند اڑا دے گا ابھی ودن بھائی صبح صبح اصل میں بہت نیند آتی ہے کہ وہ نیند اڑ جائے گی پھر بے قراری ہوگی اندر اور مشورے سے ہی دو دو تین تین کی جماعتیں بن بن کر محلے میں پھریں گی محلے میں سناٹا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن یہ دو آدمی پھر رہے ہیں مارے مارے پھر رہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے کہ یا اللہ یا اللہ اس غفلت کے ساتھ اگر ہماری زندگیاں گزر گئی تو کیا ہوگا اس اس سونے والوں میں کتنے وہ ہوں گے کہ جن کی فجر کی نماز نہیں ہوئی ہے جن کی نماز چھوٹ گئی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر چھوڑنے والے کو فرشتہ کیا کیا کر پکارتا ہے ارے بولو بھائی او فاجر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور نماز چھوڑ کر صبح کے وقت کی برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں کہ برکتوں کے دہانے کھلے ہیں حضور علیہ السلاط والسلام نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دینا حضور کی دعا اس امت کی صبح میں ہے دو آدمی تین آدمی پھر رہے محلے میں ایک آدمی مل گیا ان سے مل رہے دوسرے گھر گئے وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی وہاں گئے پورے محلے میں پھرے آگے یہاں وہاں تو دو آدمیوں سے تین آدمیوں سے کبھی چار آدمیوں سے کبھی پانچ سے ملاقات ہو جائے اور یہ تسلسل جاری رہا اسی طرح تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا ایک دن وہ آئے گا کہ صبح کی نماز میں سارے سارے مسلمان موجود ہوں گے اور اگر یہ نہ ہوا اور محنت بند ہوئی یہ نہیں ہوا اور دھیرے دھیرے یہ جو ملاقاتوں کے راستے سے لوگوں کو دین کی طرف نماز کی طرف اعمال کی طرف لانے کی کوشش جاری تھی اس محنت میں محنت کرنے والوں نے سستی کی تو پھر وہ دن آئے گا کہ یہ مسجد کی پانچ صفوں کی چار ہو جائے گی اور چار کی تین ہو جائے گی دنیا میں جتنی بڑی بڑی مسجدیں آج تفریگہ بنی ہوئی ہے نا اس مسجدوں میں ایک دور آپ تاریخ کے پیچھے اور آپ الٹیں گے تو ملیں گے کہ ان مسجدوں میں جو ہے تحجد میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی اور ان مسجدوں میں علم کے ہلکے لگتے تھے اور ان مجلسوں میں ذکر کرنے والوں سے رات کی ایک تہائی رات جو ہے مسجدیں ذکر سے اور اللہ کے نام سے گونجا کرتی تھی لیکن ان مسجدوں کے اطراف میں محنت کرنے والے نہ رہے وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی دس سے نو اور نو سے آٹھ آٹھ سے سات چھ سفے ہوتے ہوتے ہوتے وہ مسجدیں ویران ہو گئی اور اس کے قرب جوار میں رہنے والوں کے دلوں میں سے عبادت کی عظمت نکل گئی اور پھر دھیرے دھیرے ان کے بعد کی نسلیں وہ آئی کہ ان کے دلوں میں سے سرے سے دین کی ہی عظمت نکل گئی اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں یہ جو روزانہ کی محنت ہے اگر دو آدمیوں کی بھی اس کی اس اس کو کی سعادت ملی ہے وہ اس کو سعادت سمجھیں اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اپنے کام میں سستی نہ کریں لاپرواہی نہ کریں یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے ہاں ہر ہر جگہ پر کچھ لوگوں کے یہ ذمے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان میں چلتے پھرتے رہے امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے رہیں لوگوں کو بلاتے رہیں سمجھاتے رہیں اور خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں معمولی چیز نہیں ہے ہاں ایک عزم کرو گے ارادہ کرو گے تو پھر ارادے کے بعد وہ کام آسان ہو جائے گا اپنے محلوں میں پھریں جاویں لوگ ملے نہ ملے پھرتے رہیں چکر لگاتے رہیں دروازے کھٹکھٹاتے رہیں آج نہیں تو کل کھل جائے گا آج نہیں ہوئی کل ملاقات ہو جائے گی صبح نہیں ہوئی شام کو ہو جائے گی اتوار کو نہیں ہوئی جمعرات کو ہو جائے گی لیکن ہم اپنا جانا بند نہ کریں ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے ہمارا یہ وقت لکھا جا رہا ہے ہماری یہ فکر ہے اللہ کے وہاں لکھی جا رہی ہے یہ قربانیاں ان مجاہدوں پر اللہ خود ہمیں بھی نوازے گا اور اس محنت سے خدا ہدایت کا ماحول تیار کرے گا اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے بس اتنا ہے کہ اس کو طریقے سے کریں اس کو طریقے سے کرنا ہے سلیقے سے کرنا ہے پھر مسجد سے ہم دو رکعت نماز پڑھ کے بہت جلدی ہے ابھی فجر کے بعد اشراق کا وقت نہیں ہوا ہے تو تھوڑی دیر دعا ذکر میں لگ جاویں اپنے معمولات پورے کر لیں دس منٹ پندرہ منٹ اپنے کچھ اعمال کیے تو اشراق کا وقت ہوا دو رکعت چار رکعت جو اللہ توفیق دے پڑھ کر پھر اللہ سے مانگ کر جاوے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جاوے ہماری نظر ہمارے بازوؤں پر نہ ہو اور ہماری نظر ہمارے متکلم پر نہ ہو کہ مضبوط متکلم ہوگا تو اچھی ملاقات ہوگی بلکہ ہماری نظر اللہ پر ہو کہ کرنے والا اللہ ہے ہمارا نیا سے نیا آدمی بھی اس کام کو آسان سمجھے کہ میں بھی جا کر اتنی بات کو کر سکتا ہوں چہ جائے کہ چار مہینے لگایا ہوا اور دس چلے لگا ہوا ساتھی کہہ پہ ہمارے ساتھ کوئی مضبوط آدمی دو کوئی متکلم ہمارے ساتھ دو ہمارا کام تو اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے ایک نوجوان حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں کیا کہوں لوگوں کو تو کہا کہ بھائی ایمان کی بات کر بولے مجھے تو نہیں آتا ہے ارے بھائی تھوڑی بہت بات جو تم کو آتی ہے کر لو کہا کہ مجھے تو نہیں آتا ہے وہ بھی نہیں آتا ہے تو حضرت نے کہا بھائی لوگوں سے جا کر یہ کہو کہ بھائی میری ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اور میں نے بہت بڑی بھول کی ہے آپ ایسی بھول مت کرنا اتنا جا کر کہو اتنا آسان کام ہے ہمارا تو بارہ آدمی پندرہ آدمی بیٹھے ہیں اور ملاقاتوں کی جماعتیں نہیں جا رہے کیا وجہ ہے کوئی ساتھی نہیں ہمارے ساتھ دو آدمی بھی اگر روزانہ ایک مسجد کے اطراف میں محنت کر رہے ہیں دو آدمی بھی دو آدمی بھی محنت کر رہے ہیں تو مہینے کی ڈیڑھ سو دو سو ملاقاتیں دو آدمی کر لیں گے اگر ڈھائی گھنٹے لگا رہے ہیں مہینے میں ڈیڑھ سو دو سو لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جائے گی اور ان سے تفصیل سے بات ہوگی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی آخرت کی اور تشکیلیں ہوگی اور ہر ہفتے اس مسجد سے تین دن کی جماعت چلی جائے گی اگر دو آدمی بھی صحیح محنت کر لیں صرف دو آدمی لیکن جو ہمارا بنیادی کام ہے ایک ایک آدمی سے جا کر ملنا وہ وجود میں آنا چاہیے اور پھر ان ملاقاتوں میں ایمان اعمال کی اخلاق آخرت کی فکر دلانا اور فضائل بتا کر آدمی کو بھائی کو تیار کرنا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کریں کہ انشاءاللہ پورے ڈھائی گھنٹے روزانہ لگائیں بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ اور صبح سے کام شروع کر دیں اور اس کا راستہ یہ ہے صبح ہم کام اس وقت شروع کر سکیں گے جب رات میں جلدی آرام کریں گے تو بشاشت سے کام کر سکیں گے رات میں جلدی آرام کر لیں اپنی رات ضائع نہ کرے شہری ماحول میں بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی شہر کی طرح وہ کوئی اچھا کلچر نہیں کہ ہم فخر کے ساتھ کہیں کہ ہمارے گاؤں میں آ جاؤ رات میں تین بجے بھی ہوٹل کھلی ملے گی کوئی فخر کی بات ہے ارے تین بجے کوئی کھانے کا ٹائم ہے ارے کھانے کا ٹائم ہے وہ تو کوئی فخر کی بات ہے کہ آپ تو ہمارا تین بجے بھی آ جاؤ آئس کریم مل جائے گی آپ اور آپ کو کوئی بھی قسم کا کھانا مل جائے گا یہ فخر کی بات نہیں ہے فخر کی بات تو یہ ہے کہ بھائی رات میں آپ دو بجے بھی ہماری مسجد جاؤ تو آپ کو مسجد میں ذکر کرنے والے دعا مانگنے والے ملیں گے آپ صبح چار بجے بھی آؤ تو ہماری مسجد میں آپ کو قرآن پڑھنے والے ملیں گے آپ ہمارے محلے میں کسی بھی وقت داخل ہو جاؤ آپ کو ہمارے محلے میں جو شریف نوجوان ملیں گے پردادار عورتیں ملیں گی ایک وقت کا مسلمانوں کا یہ فخر تھا یہ فخر تھا کہ ہمارے ہمارے ہمارے محلے میں جو ہے کوئی جھوٹا نہیں ہے کوئی بے نمازی نہیں ہے کوئی سودی نہیں ہے مسلمانوں کے فخر کی چیز تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہمارے یہاں اللہ کے سامنے رونے والے موجود ہیں اور ابتدائی رات میں عبادت کرنے والے نوجوان ہمارے پاس ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم نوجوان تھے جو رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کرتے تھے جب تھک جاتے تھے تو وہیں سو جاتے تھے کسی نے صحابہ کو دیکھ کر ان کی ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ دو جملوں میں بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ رات کے رہب اور دن کے شہ سوار ہیں رحبان فی اللیل و فرسان فی النہار نہار کہ رات کے راہب ہیں یعنی رات کے عبادت گزار ہیں اور دن میں اللہ کے دین کی نسبت پر گھوڑے کی پر ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ ہمارے عبادت کا ماحول ہے ذکر کا ماحول ہے دعا مانگنے والے ہیں مسجد میں قرآن پڑھنے والے ہیں علم پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معاشرت رائج ہیں ہمارے یہاں سادگی والے نکاح ہو رہے ہیں کم خرچے کے نکاح ہو رہے ہیں کم خرچے کے ولی میں ہو رہے ہیں لایانی نہیں ہے اور فیشن پرستی نہیں ہے وہ ماحول بنانا اور اس پر فخر کرنا یہ تو فخر کی چیز ہے باقی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے اتنی ہوٹلیں کھل گئی ہیں اور تین بجے بھی کھانا مل رہا ہے اور چار بجے بھی ناشتہ مل رہا ہے فخر کی چیز یہ نہیں ہے فخر کی چیز تو ایک ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہے یہ فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہو کہ یہ محلہ ایسا ہے کہ اس محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہے اس محلہ ایسا ہے کہ جس اس محلے کے ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے یہ محلہ ایسا ہے کہ جہاں لایانی کے کوئی کوئی شکل نہیں ہے یہ محلہ ایسا ہے جہاں سو فیصد پردہ ہے مدینہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہاں کوئی بے نمازی نہیں ہے ایک بیمار ہے مدینے میں تو باقی جتنے تندرست ہیں وہ سب عیادت کرنے والے ہیں کہ کسی کے دل میں کینا نہیں کسی کے دل میں کینا نہیں اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو باقی سب اس کو مبارکباد دینے والے ہیں کسی کے دل میں حسد نہیں سب اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مبارک کرے اللہ تمہیں اور آگے بڑھاوے اس کو دعا دینے والے ہیں ایک بیوہ ہے تو اس کی کفالت کرنے والے ہیں مدینے میں کوئی بچہ یتیم ہوا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانے والے ہیں یہ فخر کی چیزیں تھی ایک زمانے میں باقی یہ فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہمارے دس لاکھ کا ولیمہ ہوا ہے اور دو سو آدمی بارات میں گئے ہیں یہ کوئی فخر کی چیز ہے فخر تو یہ تھا کہ حضور والے طریقے پر ہمارے محلے میں نکاح ہو رہے ہیں کہ نکاح سادہ ہو رہے ہیں ولیموں میں کے کوئی جشن نہیں ہو رہے لڑکے لڑکیوں کا کوئی اختلاط نہیں ہمارے وہاں پر ہمارے آسادگی کا ماحول بن رہا ہے جن کے باپ دادوں نے گھوڑوں پر نکاح کیے تھے آج ان کی اولادیں جو ہیں حضور کے طریقے پر سادہ نکاح کر رہے ہیں یہ فضائیں بنے گی جب ان باتوں کے مذاکرے ہوں گے کہ گھروں میں جا کر حضور والے علم کی بات ہوگی حضور والے مبارک معاشرت کی بات ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کی باتیں ہوگی احسان ایثار کی باتیں ہوگی تو پھر اغراض پرستی باہر آئے گی اور احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں کے ساتھ اب احسان کریں اپنے اپنے کمزور بھائی بہنوں پر احسان کریں اور احسان سے اوپر کے حق دینے کا موقع آئے گا تو ایشار کے ساتھ ہم ان کا حق ادا کریں اس کا ماحول محلوں میں بستیوں میں بنے گا اس لیے یہ ڈھائی گھنٹے معمولی نہیں ہے یہ ہمارے گشتوں کا نظام کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ ہاں ایک بہت بڑی طاقت ہے اپنے اپنے محلوں میں گشتوں کا نظام قائم کر کے ایک ایک گھر تک پہنچنے کی سبیل بناوے کوئی گھر خالی نہ رہے مانوس غیر مانوس سب اللہ کے بنتے ہیں حضور علیہ السلام کے امتی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اللہ نے یہی کہا ہے کون عباد اللہ وہ اخوانہ کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں ہم اور آپس کے بھائی ہیں اور کوئی چیز بیچ میں روڑا نہ اٹکاوے کوئی سید ہے کوئی پٹھان ہے کوئی شیخ ہے کوئی فلاں ہیں کوئی فلاں ہیں یہ چیز بیچ میں نہ آوے سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں سب کے لیے مسجدیں ہیں کہ سب مسجد میں آ کر ایک ہی سب میں کھڑے رہیں گے رمضان آئے گا تو سب کا روزہ یکساں ہے کہ مالدار کا روزہ بارہ گھنٹے کا اور غریب کا چودہ گھنٹے کا نہیں ہے سب کا وہی روزہ ہے اور مقدار زکوٰۃ میں ارب پتی پر بھی وہی ہے اور جو معمولی درجے کا مالدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی وہی مقدار ہے سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں اس سے اس سے حکومت پیدا ہوگی آپس کی آپس کی عداوتیں نفرتیں قدورتیں خاندان کے درمیان میں کھڑی دیواریں اور برادریوں کے درمیان میں جو پارٹی ہوئی دیواریں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی وہ اسی کا کام ہے کسی برادری کا کام نہیں ہے کسی قوم کا کام نہیں ہے یہ امت کا کام ہے گشتوں کے ذریعے سے امت پنے کو زندہ کرنا ہے چاہے غریب کا گھر ہو مالدار کا گھر ہو میمن کا گھر ہو سید کا گھر ہو پٹھان کا گھر ہو ہر ایک کے پاس جانا ہے چھوٹے سے ملنا ہے بڑے سے ملنا ہے اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے صرف ایک اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے اس کے لیے قربانی مطلوب ہے بغیر قربانی کے نہیں ہوگا گشتوں میں قربانی ہے دکان کاروبار کی ہاں وہی ہفتے میں یہ ایک دو دن جو ہمارے گشتوں اور محنت کے ہیں اس میں ہم اپنا وقت کم کر لیں گے اس وجہ سے کہ یہ ہمارا کام بڑا کام ہے قومی ایک امت کا کام ہے اس کا نفع بھی امت کی سطح پر ہوگا پورے عالم میں اس کے منافع ہوں گے رہا مسئلہ ہمارے کاروبار کا تو ہماری اس قربانی پر خدا ہمارے اس کام میں برکت کرے گا اس یقین کے ساتھ کریں گے ہاں ڈرتے ڈرتے نہیں کیا ہوگا اللہ برکت کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اور حدیثوں میں آتا ہے من منترکا شی اللہ ابود خیرم من ہو جو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرے گا اللہ اس سے بہتر اسے دے گا اس لیے تدبیر کریں تدبیر کریں اچھی تدبیر کریں کہ ہمارا کام بھی عظیمت کے ساتھ ہوں اور ہمارے کاروبار کا بھی کوئی ایسا ایسی ایسی صورت نہ پیدا ہو کہ جس سے کوئی بڑا حرج پیدا ہو بلکہ تدبیر کریں کہ ہم کام بھی کر سکیں دونوں گش کر سکیں اور اپنے کاروبار کا بھی نظام کر لیں وہ تو جتنی عظیمت اور ہمت کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا لیکن یقین کرنا ہوگا اللہ کا کام کر کے اللہ کی مدد کے ہم امیدوار ہیں اس یقین کے ساتھ اللہ کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا کام کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا ان تنسر اللہ یہ کہ تم اللہ کے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کی یقین پر کریں گے گشت میں جا رہے ہیں اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ کے کام کے لیے جا رہا ہوں اللہ میری مدد کرے گا سہروزہ میں جا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ کے نسبت پر جا رہا ہوں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں دنیا میں دین زندہ ہو اس کی فکر کو لے کر جا رہا ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا طالب علم بن کر جا رہا ہوں تو فرشتے میرے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے سمندر کی مچھلیاں جنگل کے جانور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہیں اس یقین کے ساتھ کام کرنا ہے ڈرتے ہوئے نہیں کرنا ہے گھبراتے ہوئے کیا ہوگا شک کی کیفیت کے ساتھ مدد نہیں آتی شک کے ساتھ مدد نہیں ہوتی یقین کے ساتھ کہ اللہ کرے گا اللہ ہماری مدد کرے گا اس نے جو وعدے کیے ہیں نماز پر عبادت پر ذکر پر دعوت پر اللہ کے دین کی محنت پر اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے من اصدق من اللہ قیلا کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اللہ ہماری مدد کرے گا صحابہ نے اللہ کی مدد کی بنیاد پر کام کیا ہے قدم قدم پر ان کے سامنے یہی تھا حضور علیہ السلام نے ان کو مددیں سنائی کہ تمہارے اٹھنے پر تمہارے چلنے پر تمہارے نکلنے پر اور تمہارے خرچ پڑنے پر کیا ملے گا مختلف روایات کا اس کا تذکرہ ہے اس لیے اللہ کی مدد کی بنیاد پر کرنا ہے امیر صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ امیر صاحب آئے تو ہم بھی جائیں بھائی امیر صاحب آپ ہی نہیں تو ہم کیسے آئیں گے کوئی متکلم نہیں ہمارے ساتھ تو ہم کیسے جا رہے جیسے میں نے عرض کیا جو ہمیں آتا ہے اندر کا درد خالی کرنا ہے اللہ کی مدد کی بنیاد کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا وہ اپنی اپنے وعدے میں سچا ہے اور اس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے صحابہ کی اللہ نے مدد کی دنیا کے ملکوں میں گئے وہ زبانیں نہیں جانتے تھے وہاں کی وہاں کے حالات سے واقف نہیں تھے اور وہاں کے پتے ان کے پاس نہیں تھے اور نہ وہاں کوئی ان کے لیے استقبال اور نصرت کی جگہ تھی لیکن اللہ کی مدد کی بنیاد پر حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے قدم بڑھائے انہوں نے اللہ نے ان کو ملکوں تک پہنچایا اور ملکوں میں ہدایت کا ذریعہ بنایا خود انہیں ہدایت دی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہیں یہ مقامی محنت کا ایک ایسا ماحول ہمیں تیار کرنا ہے کہ ہمارے گھروں سے ہمارے محلوں سے بے دینی چلی جاوے غفلت چلی جاوے لایانی کی راہیں بند ہو جاوے اور جن سوراخوں سے بے دینی داخل ہو رہی ہے وہ سارے سوراخ بند ہو جاوے جہاں مسجد کی جماعت کام کر رہی ہو اور اس محلے کے نوجوان بے قابو ہو نہیں ہو سکتا یہ ہماری محنت کی کمی ہے ہم رونا اپنا روئیں گے ان کا نہیں روئیں گے ہم اپنا رونا روئیں گے کہ ہماری محنت کا کمی ہے اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم محنت کر رہے ہیں پھر بھی یہاں پر اس لائن کی بے دینی ہو رہی ہے غفلت ہو رہی ہے ابھی تک سو فیصد نماز زندہ نہیں ہو رہی ہے یا اللہ ہماری محنت میں کمی ہے اپنا رونا روئیں گے اللہ کے سامنے شکایت اللہ سے کریں گے بے دینی کے تذکرے نہیں کریں گے امراض امت بیان نہیں کریں گے بلکہ اپنے اپنا رونا روئیں گے کہ ہماری محنت کی کمی ہے اور لوگوں کی جا کر خوشامد کریں گے ہاتھ جوڑیں گے پیر پڑ جائیں گے گشتوں کا نام ہی یہی ہے گشت کہتے اسی کو ہیں کہ خوشامد کریں گے جا کر پیر پڑیں گے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا کہ مولانا فرماتے تھے کہ بھائی گشت کرنا گداگروں سے سیکھیں بھکھاری ہوتے نا بھکھاری بازاروں میں محلوں میں آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے کہ ان سے سیکھیں گشت کرنا کہ کسی کے پاس جا کر کہتے بھائی صاحب اللہ کے نام پر کچھ دے دو وہ کہتا آگے جاؤ تو چلا جاتا ہے وہ بولو نا بھائی کیا کرتا ہے اور زیادہ چھوڑا آگے بڑھتا ہے ارے بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو ارے بھائی آگے جاؤ ارے اللہ تمہیں خوش رکھ کے کچھ دے دو ارے کہاں ایک مرتبہ آگے جا ارے اللہ تمہیں حج نصیب کر دے بھائی کچھ دے دو وہ کہہ رہے کیوں مانتا نہیں کیا کہہ دیا ایک مرتبہ ارے اللہ تمہاری بیوی کو بھی حج نصیب کرے بھائی کچھ دے دو وہ پیر پڑ جاتا ہے پیر پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اتنے غصے میں بھی آدمی دو پانچ روپے نکال کے دے دیتا ہے ہمارے جو گشت ہیں اور ہماری محنت اس کا نام ہے کہ جا کر خوشامد کریں گے ہاتھ جوڑیں گے پہلے اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں ہم کمزور ہیں نا تباہ ہیں تو ہماری مدد فرما دے جس بات سے ہمیں بھی فائدہ ہو جاوے اور ہمارے بھائی کو بھی فائدہ ہو جاوے ایسی بات ہماری زبان سے کہلوا دے اس بھائی کا دل نرم کر دے ملاقات آسان کر دے موٹے موٹے چند جملہ میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرتے ہوئے یہ نیک ملاقاتوں میں بھی موبائل چالو ہیں گشتوں میں بھی فون چالو ہیں کاروبار مسلط ہے ہمارے اوپر کاروبار مسلط ہے اب یہی دنیا کی فکر لے کر جا رہے وہاں تو ہم کیا دے پائیں گے ان کو اور دنیا دل میں گھر کی ہوئی ہے تو جس کو ملنے جا رہے اس کا گھر دیکھ کر اس کا اثر لے کے آ رہے ہیں کہ اس کا گھر ہم سے بڑا تھا تو وہی سوچ کر آ رہے ہیں کہ ایسا گھر میرا کب بنے گا اور اس کا فرنیچر تھوڑا اچھا دیکھ لیا ہے اب کم سے دماغ وہی گھوم رہا ہے دل میں اللہ کا اثر لے کر جائیں گے اور آخرت کا اثر لے کر جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بہت بڑی بڑی ہیں صحابہ دنیا میں گئے تو بادشاہوں کے محل دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کا نقشہ کھینچا ہوا تھا وہ ان کے فرنیچر دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کا فرنیچر تھا وہ ان کی عورتوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کی ہوروں کا منظر تھا یہ دنیا کیا ہمیں لبھائے گی لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تعلیم کے حلقوں میں جم کر ہم نے آخرت کو جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو سنا ہے اب وہی کا اثر لے کر ہم جائیں گے پھریں گے تو دنیا میں جو کچھ ہے سب کچرا دکھے گا یہ پھر ہماری آنکھوں میں نہیں بیچے گا اس لیے جانا ہے اور محنت کرنی ہے اپنے محلے کی محنت کے ساتھ دوسرے گشتوں کے راستے سے اور وہ جوار کے ایسے محلے جہاں مسجدیں نہیں ہے نماز کا ماحول نہیں ہے یا مسجد تو ہے لیکن نماز ہی نہیں ہے تو ایسے محلوں میں جا جا کر وہاں محنت کا نظام قائم کریں اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی ہاتھ جوڑ لیں ان کی بھی خوشامد کریں گے پیر پڑ جائیں گے اپنے بس کی کوشش میں کمی نہیں چھوڑیں گے کھلا کر پلا کر اس نے اخلاق سے ان کی خوشی غمی میں شریک ہو کر جس مناسب اور جائز راستے سے ہم ان کو قریب کر سکتے ہیں قریب کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کے مکلف ہیں ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پھر اللہ ہدایت دے گا اللہ کسی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہاں جن مسجد والوں نے اس طرح محنت کی پتا نہیں کتنی نئی جگہوں پر انہوں نے کام کی فضا بنا دی ان کی محنتوں سے کتنی مسجدیں آباد ہو گئی ان کی محنتوں سے کتنے نمازی آ گئے اور ان کی محنتوں پر کتنے بچے حافظ اور عالم بن گئے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں ہم اس میں اپنا حصہ کریں اس لیے کشتوں کی پابندی کریں اور ستائیس دن اپنے انعامال کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حلال کاروبار کام کاج کے ساتھ گھر میں ہیں آخری تین دن جو ہے تین دن ہر مہینے اپنے ہفتے کی تعین کے ساتھ کل جو کارگزاری آئی کسی ہلکے میں سو آدمی جماعت لے کر چلنے والے ہیں کئی اسی آدمی ہیں کئی پینتالیس آدمی ہیں کئی بتیس آدمی ہیں لیکن تین دن کی جماعتیں زیادہ سے زیادہ کسی ہلکے کی ہیں تو آٹھ نو جماعتیں کہیں سے پانچ جماعتیں کہیں سے چار جماعتیں کہیں سے تین سے اور جہاں جتنے ذمہ دار جماعت لے کر جانے والے ہیں ہر ذمہ دار اپنے طے کریں کہ ہر مہینے میں اپنے ساتھ نئے آٹھ دس بارہ آدمیوں کو تیار کر کے ان کو راہ خدا میں لے جا کر وہاں جا کر ان پر محنت کر کے ان کا ذہن بنا کر ان کو دین کے لیے دین کی دعوت کے لیے تیار کروں گا ایک جذبہ بنا کر ایک ہدف بنا کر جب محنت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بستیوں میں علاقوں میں کوئی بے دین نہیں بچے گا کوئی بے نمازی نہیں رہے گا مسجد آباد ہوگی گھروں میں محلوں میں اور گلیوں میں دینی فضا بنے گی اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا اور اللہ رسول والی وہ زندگی جو اللہ چاہتا ہے یہ زندگی گزارنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ زندگی انشاءاللہ ہمارے علاقوں میں زندہ ہو جائے گی یہ اس کا کیمیا ہے یہ اس کی محنت ہے جو اس کو پلے باندھ کر لے جائے گا شروع کر دے گا انشاءاللہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا ہاں، یہ سو سال کی محنت کا نتیجہ ہے اللہ پاک نے دنیا بھر میں ایک ماحول بنایا ہے اور ملکوں میں اس سیدھے سادی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے دین کو ہدایت کو وجود دیا ہے یہاں ہمارے علاقوں میں تو سال ہر سال سے ہو رہا ہے بس ہماری جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دینا ہے جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنا ہے جو سستی ہے اس سستی کاہلی کو ختم کرنا ہے اور کام کے طریقے میں جو کمی ہے کام کے جاننے والوں سے معلوم کرتے کرتے کرتے اس کمی کو دور کر کے صحیح کام کرنا ہے کہ کیا بات کہنی ہے کیا مذاکرہ کرنا ہے کس طرح کام کرنا ہے آپس میں اس کے مذاکرے کرتے ہوئے صحیح کام وجود میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے نتائج مرتب کرے گا اس کے لیے سب تیار ہے بھائی کون کون تیار ہے اس کے لیے پکی نیت کریں دل سے ارادہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری غفرت کو دور کر دے ہماری سستی اور کاہلی کو دور کر دے اور جن گناہوں کی وجہ سے ہماری توفیق رک جاتی ہے اٹک جاتی ہے یا اللہ ان گناہوں سے ہمیں ان گناہوں سے ہمیں ان بری عادتوں سے ہمیں تو محفوظ کر دے اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس سے نیک عملوں کی توفیق رک جاتی ہے اس لیے پکی نیت بنا کر دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں اس وقت جو ہے آپ حضرات آپس میں ہلکے لگا ہوئے ہر ہلکے والے بیٹھے ہیں مسجد والے ساتھی آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر ان چیزوں کا عزم کریں کہ ہمارے ڈھائی گھنٹے جو ہے اس کا وقت طے کریں وقت طے کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا دے دیں گے کر لیں گے جب بھی چاہے موقع مل جائے گا ہم لگا دیں گے یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے بھائی صبح میں جو ہے فجر کے بعد سے لے کر ڈھائی گھنٹے پورے ہوں گے وہاں تک رہوں گا کوئی کبھی میں صبح کے وقت میرے پاس ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹہ صبح دوں گا اور ڈیڑھ گھنٹہ اثر کے بعد سے شروع کروں گا تو رات تک میں پورا کر دوں گا اس طرح ترتیب ہے کوئی کہا کہ میں دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک روزانہ وقت دوں گا اپنے ساتھ ایک اور آدمی تیار کر لیں اپنی مسجد کی جماعت کے سامنے رکھے اپنی محنت کا نظام بنا لیں اور ہمارا تین دن کا ہفتہ یہ رہے گا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس ہفتے میں ہر مہینے پابندی سے جائیں گے کوئی کام آئے گا تو کام کو قربان کریں گے لیکن تین دن لگائیں گے کوئی مسئلہ ہوگا اس میں ہم اس کا حل سوچیں گے باقی ہم اپنا وقت ناغا نہیں کریں گے اور سالانہ ہمارا یہ مہینہ رہے گا وقت لگانے کا محرم ہے شوال ہے ذیخاجہ ہے دل ہے رمضان ہے جو بھی ہے ہمارا یہ مہینہ رہے گا اس مہینے میں انشاءاللہ سالانہ وقت لگائیں گے اس کے لیے تیار ہے بھائی سبھی تیار ہے انشاءاللہ دیکھو اب جس اب جس طرح آپ حضرات نے سکون اطمینان سے ابھی تک بیٹھ کر بات سنی ہے اسی لیے مجلس جلدی ختم کر نماز تو تقریباً پانچ بجے ہیں سر اور ابھی کتنے بجے ہیں پونے چار ہوئے یعنی سوا گھنٹہ باقی تو یہ دس پندرہ منٹ جو ہیں اس میں یہ کام کر لیں پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ آپ کو ملے گا تیاری کے لیے چائے ناشتہ کرنا ہو تیاری کرنی اس کے لیے ایک گھنٹہ آپ کو ملے گا تو سکون سے بھائی کام پورا کرو گے دیکھو بھائی ان ان کو کو ذرا ہو بھائی ارے بھائی او بھائی اللہ کے لیے ہاں تو اس طرح سکون سے جیسے بیٹھے بیٹھے رہے ابھی اٹھائیں گے تو ایک ماحول بنے گا اٹھنے کا ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم بجائے ہلکے میں بیٹھنے کے باہر چلے جا رہے ایسا تو نہیں کرو گے ارے بھائی جمو گے انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے قبول فرمائے اب ہلکے بھائی پکارتے ہیں ایک ایک ہلکے کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ایک طرف بیٹھیں گے اور اپنا نظام بنائیں گے کہاں سے شروع کرو ہلکا نمبر ایک سورت سورت ہلکا نمبر ایک ہے کوئی ساتھی بھائی